امام نے بیان کیا اس روایت میں یوں ہے کہ جو عمرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے زی قدہ ہی میں کیے تھے حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا کیونکہ آپ نے قرآن کیا تھا اور حجت الودا سے متعلق ہے اور جعرانہ کا عمرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اسی